ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف وقال الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ذلع وإن أعوج شيء في الظلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوسوا بالنساء خيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام <coughs> وقال النبي صلى الله عليه وسلم أريد النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن قيل يكفرن بالله قال الله يكفرن العشير ويكفرن الإحسان إن أحسنت إلى إحداهن الظهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت, من ما رأيت منك خيرا قد أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم حضرات عصر کی بات کی مجلس میں ہماری ہمارے اس اجتماع کا بنیادی مقصد کیا ہے حضرت مولانا عبد القدس صاحب دامت برکات نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی اس کے بعد ہماری اس مجلس میں کس موضوع پر بات ہوگی ہمارے حضرت مفتی صاحب نے اس کو بھی بیان فرما دیا کہ اس مجلس میں کیا موضوعات ہوں یہ پروگرام کیوں کرنے پڑے آج ہمارے دین کے سلسلے میں اور ہمارے پرسنل لا کے سلسلے میں ہمارے سروں پر خطرات منڈلا رہے ہمارے دین کے سلسلے میں اور ہمارے پرسنل لا کے سلسلے میں ہمارے سروں پر خطرات منڈلا رہے اس کے اسباب کیا ہیں اس کو ہمیں سمجھنا اور ان خطرات کے لیے ہم نے کس طرح سے راہ ہموار کی ہے ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور ہمیں اپنی غلطی کی تلافی کرنا ہے ہمارے اکابر الحمد اس مسئلے میں فریق کی حیثیت سے رات دن محنتیں کر رہے ہیں ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی لیکن پورے ملک کے عوام کو سنبھالنا ایک چھوٹی سی جماعت کے بس کا کام نہیں ہے اس لیے ہمارے ان اکابر نے پورے ملک کے علماء کو للکارا کہ علماء اب جاگو اٹھو اور امت کو سنبھالو ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اپنے دین سے ہاتھ دھونا پڑے چنانچہ ملک کے علماء نے فکرے اور جگہ جگہ اسلام کی محنتیں شروع ہوئی اسلام کے پروگرام شروع ہوئے اور یہ ہمارا فرض اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے اگر یہ مسئلہ نہ اٹھا ہوتا تو بھی ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ اس سلسلے میں ہم امت کی پوری رہبری کرتے لیکن اللہ تعالی ہماری غفلت کو معاف فرمائے آج تک ہم نے معاشرت کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہمارا دین عبادات تک منحصر رہا ہمارا دین عقائد تک منحصر رہا لیکن معاشرت اور معاملات کے بعد میں ہم بالکل کورے یہ جو آج جو سارے خطرات ہیں وہ معاشرت کے دین معاشرت کی لائن کے دین کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے اسی لیے اس پروگرام کے ذریعے سے ہمیں ہمیں معاشرتی حقوق سے متعلق کیا جائے تاکہ حقوق ادا ہوں گے تو طلاق کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا طلاق کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا تو کسی کو ہماری شریعت پر ہاتھ ڈالنے کا موقع نہیں ملے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو پوری توجہ اور طلب کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے اور فوری طور پر اس پر عمل شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اپنی ذات سے فوری طور پر عمل شروع کرنا ہے ہاں ہر آدمی اپنی ذات سے ان باتوں پر عمل شروع کرے گا تو انشاءاللہ بہت جلدی ہمارا معاشرہ جو ہے دینی معاشرہ بن جائے گا اور اگر ہم نے باتیں سنی اور پھر چرچا ایسی کرتے رہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں ان باتوں پر عمل نہیں کرتے لوگ ان باتوں پر عمل نہیں کرتے کچھ بھی نہیں ہوگا پہلے اس لیے ہمیں اپنی ذات سے ان باتوں پر عمل کی ابتدا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے طور پہ پتا کرنا میں نے سب سے پہلے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کر تاکہ تم کو ان بیویوں سے سکون حاصل ہو راحت حاصل ہو آرام حاصل ہو اور اس سکون اور راحت کے حاصل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت کو پیدا کر دیا محبت اور رحمت کو پیدا کر محبت اور رحمت کے رشتے میں میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا یہ محبت اور رحمت کا رشتہ ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تفکرون اس میں اس چیز میں غور کرنے والوں کے لیے بہت ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں غور کرنے سے اس آیت میں غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری قدرت کی نشانیاں ہم کو معلوم ہو سکتی اور جو حضرات تفسیر کا مطالعہ رکھتے ہیں وہ ان باتوں کو جانتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو کیا فرمایا کہ تمہاری بیویا ہم نے کیوں پیدا کی تاکہ تم کو ان سے سکون آ اور ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھ کو اپنی بیوی سے سکون آ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو شادی کرتے ہوگا دل و دماغ میں یہ بات لے کے بیٹھا ہو کہ میں اس لیے شادی کرتا ہوں تاکہ خوب گھر میں جھگڑے ہوں ارگیز میں اسی کا یہ مقصد نہیں ہر شادی کرنے والے مرد اور عورت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس لیے شادی کر رہا ہوں مرد جو شادی کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری بیوی سے مجھے سکون حاصل ہو اور عورت شادی کرتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے شوہر سے مجھے سکون حاصل ہو تو ہمارا مقصد بھی نکاح کے رشتے سے سکون حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس دیوالی رشتے میں ہم کو اسی لیے جوڑا ہے تاکہ ہمیں سکون حاصل لیکن یہ سکون ہمیں کیسے حاصل ہو یہ سکون ہمیں کیسے حاصل ہوگا اس کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اپنے کلام پاک میں بیان فرمایا اور بہت جامع انداز میں بیان فرمایا کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کے ساتھ تم رہن سہن رکھو بھلے طریقے ان عورتوں کے ساتھ تم رہن سہن رکھو بھلے طریقے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے ہم کو حکم ہے اگر اس حکم پر ہمارا عمل ہوگا تو اس دیواجی رشتے کا مقصد ہم کو حاصل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بیویا سکون حاصل کرنے کے لیے پیدا کی ہے تو سکون ہم کو حاصل ہوگا اگر اس حکم پر عمل ہوگا اور اگر اس حکم پر عمل نہیں ہوا تو یہ ہمارا رشتہ نکاح سکون حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنے گا بلکہ جھگڑوں کا فتنوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے گا اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر وہ آج بالمعروف والے حکم پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھر میں کیسے کیسے فتنے اٹھ رہے ہیں کیسے کیسے جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں وہ گھر مستثنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل نہیں ہوتا ان گھروں میں ہم ہم سب کے سامنے ہیں کسی کے سامنے کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر آدمی اپنے گاؤں کے اعتبار سے سمجھ سکتا ہے کہ ہر گھر میں کیسے کیسے فتنے اور جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو بیوی سکون کے لیے پیدا کی تھی اور ہم نے بھی نکاح کیا تھا سکون کا مقصد حاصل کرنے کے لیے پھر وجہ کیا ہے کہ سکون حاصل نہیں ہو رہا ہے وجہ یہی ہے کہ آشرو ہند بالمعروف پر عمل چھوٹ رہا تم اپنی عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے پر رہن سہن رکھو اس کی اردو میں مختصر تعبیر یہ کی جا سکتی ہے اس جملے کی اردو میں مختصر تعبیر یہ کی جا سکتی ہے کہ بہو اپنے سسرال میں یہ سمجھے بہو اپنے سسرال میں یہ سمجھے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر ہوں اپنے میکے میں ہوں تو سمجھ لو کہ اس عورت کے ساتھ اس سے معاشرت ہو رہی ہے آشرو ہند پر عمل ہو رہا ہے بھلا اس عورت کے ساتھ اچھے طریقے پر رہن سہن ہو رہا ہے عورت اپنے سسرال میں یہ سمجھ رہی ہے کہ مجھے اپنے سسرال میں ایسا سکون اور راحت حاصل ہے جیسے میرے ماں باپ کے گھر پر سمجھو اس عورت کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو رہا اور اگر اس کے برخلاف عورت اپنے سسرال میں یہ سمجھ رہی ہے کہ او ہو میں کہاں پھنس گئی ہوں میں کیسی جکڑ بندیوں میں آ گئی ہوں مجھے کسی سے بات کرنا ہو تو سو بار سوچ کہ بات کروں یا نہ کروں اپنے شوہر سے بات کرنا ہو تو مجھے موقع تلاش کرنا پڑتا ہے بغیر موقع کی تلاش کے میں اپنے شوہر کے سامنے بھی کوئی بات نہیں کر سکتی اپنی سانس اور خسر کے سامنے اپنی کوئی ضرورت رکھنی ہو تو میری ہمت جواب دے جاتی ہے میں ان کے سامنے اپنی کوئی ضرورت نہیں رکھ پاتی اگر یہ حال ہے آنے والی عورت اور بہو کے ساتھ تو سمجھ لو کہ ہمارا اس آنے والی عورت کے ساتھ حسن معاشرت پر عمل نہیں ہو رہا اور جب حسن معاشرت پر عمل نہیں ہوگا تو جھگڑوں اور فتنوں کا پیدا ہونا لازمی اور لابودی ہے ان جھگڑوں اور فتنوں کا حل ہی یہ ہے آشرو ہوں نبل مار لیکن اللہ تبارک مطالعہ نے ہم کو حسن معاشرت کا حکم دیا اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی کچھ فطری عادتوں اور کچھ فطری صفات کو بیان کر دیا کہ دیکھیے تمہیں ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے پر رہن سہن رکھنا ہے لیکن اچھے طریقے پر تم رہن سہن شروع کرو گے تو بیچ میں کئی رکاوٹیں آئیں گی کئی رکاوٹیں آئیں گی کیا رکاوٹیں آئیں گی وہ ہم تمہارے سامنے پہلے ہی سے بیان کر دیتے ہیں ان رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے تمہارے تمہیں ان عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے اچھا رہن سہن رکھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو عورتوں کے سلسلے میں ایک بہت ہی مفید ہدایت عطا فرمائی بہت ہی مفید کیا یہ حدیث جو میں نے حدیث شریف جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا دیکھیے کیا جملہ ہے اس جملے پر ہم غور کریں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں اے میری امت کے مردوں تم عورتوں کے بارے میں میری وسیعت قبول کرو اللہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ میں عورتوں کے بارے میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں ان باتوں پر عمل کرنا نہیں تعبیر کیا ہے اے میری امت کے مردوں تم عورتوں کے بارے میں میری وسیعت قبول کرو وسیعت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو وسیعت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو عام طور پر باپ انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو بہت ہی اہم اہم باتوں کی وسیعت کرتا ہے اور بیٹے بھی اپنے باپ کی وصیتوں کو اپنے گلے باندھ لیتے ہیں کیوں یہ بہت ہی اہم باتیں بات دنیا سے جانے سے پہلے پہلے بہت ہی اہم اور بنیادی باتیں اپنے بیٹوں کو بتا کر جاتے ہیں جو زندگی بھر کے جو زندگی بھر کے لیے ان کے لیے مشعل راہ بنتی ہے وہ وسیعت تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہم کو ایک ایسی اہم وصیت فرمائی ہے ہماری بیویوں کے سلسلے میں جو زندگی بھر کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ بنے کیا وصیت فرمائی کہ عورتوں کے بعد عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے بارے میں میں تم کو وصیت کرتا ہوں تم میری اس وصیت کو قبول کرو کیوں یہ وصیت کیوں فرمائی اللہ کے نبی نے آگے اس کی علت بھی بیان فرمائی فائن مر اتم کھلے پتم ان ضلع اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی وجہ سے ان کی ضلع آلہ اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹہری پسلی اوپر والی پسلی اور اوپر والی پسلی سے عورت پیدا ہوئی تو معلوم ہوا کہ جب عورت پسلی سے بنی ہے اور جو جس چیز سے بنتا ہے اس کا اس کے اثرات اس میں ضرور ہوں گے تو عورت پسلی سے بنی ہے تو پسلی کے اثرات تو عورت میں ضرور ہوں گے اور پسلی میں کیا ہوتا ہے ٹھہرا تو تو عورت میں بھی کچھ نہ کچھ ٹھہرا بن تو ضرور ہوگا پسلی سے بنی ہے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا رہبری فرمائی کہ فائن صاحب کا چلتے ہی منہ کسرتا ہوں اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو پسلی کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو وہ ان طرف لاؤ بھائی اور اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرو گے تو برابر ٹھہری رہے ٹھہری رہے اس حدیث میں تو اتنا ہی ہے دوسری حدیث میں فرمایا کہ اس کے ٹہراپن کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھاتے رہو مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اس کے ٹہراپن کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھاتے رہو اگر تم نے اس کے ٹہراپن کو درست کرنے کی کوشش کی تو اس کو توڑ دو گے عورت کو توڑ دو گے کیسے توڑ دو گے وہ قسط طلاق ہوا اور عورت کا توڑنا یہ اس کی طلاق تلاقے یعنی طلاق کی نوبت آ جائے یہ حدیث پوری اللہ کے نبی نے بیان فرمائی اس کے بعد دیکھیے کتنا اہم حکم ہے کہ اخیر میں آخر اللہ کے نبی نے دوبارہ یہی حکم فرمایا بن نسا پس تم عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو اس حدیث کے شروع میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اور اس حدیث کے اخیر میں بھی فرمایا معلوم ہوا کہ معاملہ کتنا اہم ہے کہ اللہ کے نبی شروع اور آخر میں دو دو مرتبہ وصیت کے لفظ سے ہم کو تاکیدی حکم دے رہے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت میری قبول کرو بتائیے ہمیں ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر سنت پر عمل کرنے میں ہر ہر حکم پر عمل کرنے میں ہمارے دین دنیا اور آخرت کا بڑا فائدہ ہے اگر عمل کریں گے ہم فائدہ اٹھائیں گے اور اگر بے پرواہی برتیں گے غفلت برتیں گے تو خسارا اور نقصان میں ہم ہی پڑائیں گے اور کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی بات تو اس حدیث میں ہم کو کیا رہبری دیکھتے کہ حدیثیں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے وہی ہے جیسے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے احادی سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور معانی اور مضامین سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور احادی سے مبارکہ اس کے مضامین اور معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پاک نبی کے دل پر انقا کیے جاتے ہیں اور پھر ان مضامین اور معانی کو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں امت کے سامنے بیان کرتے ہیں تو قرآن کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور احادیث کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ کی طرف سے بس فرق اتنا ہے معانی اور مضامین جیسے پرانے پاک کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے احادیث مبارکہ کے مضامین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے تو یہ عورتوں کے بارے میں جو ہم کو وصیت کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہم کو وصیت کی جا رہی ہے لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہم کو یہ حکم ہے اس عورت کو پیدا کرنے والے خدا اپنی ان بندیوں کو بنانے والے خدا ہم کو اپنی ان بندیوں کے بارے میں یہ ہدایت فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہماری ان بندیوں میں کچھ نہ کچھ ایراتن کی صفت ہوگی دوسری بات جو ہمارے سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے سلسلے میں بیان فرمائی وہ حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جہنم دکھائی گئی مجھے جہنم دکھائی گئی میں نے جہنم میں جا کر دیکھا تو جہنم والوں میں اکثر عورتیں تھیں جہنم والوں میں اکثر عورتیں تھیں اور پھر اللہ کے نبی نے وجہ بھی بیان فرمائی کہ زیادہ عورتیں جہنم میں کیوں تھیں ناشکری کی وجہ سے ناشکری کی وجہ سے صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی عورتیں اپنے اپنے عورتیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہیں اس لیے جہنم میں فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی وجہ سے نہیں شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور احسان کی ناشکری کرتی ہے شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور احسان کی ناشکری کرتی ہے پھر فرمایا کہ احسان کی ناشکری اس طرح سے کہ اگر تم اگر شوہر اپنی بیوی پر زندگی پر احسان کرتا رہے اس کی ہر تمنا اس کے ہر ارمان کو پورا کرتا رہے اس کی ہر ضرورت اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور پھر ایک مرتبہ اس کی ضرورت پوری نہ کر سکے تو عورت کی زبان پر کیا آئے گا مار آئی تم ان کا خیر القت کہ تمہاری طرف سے میں نے کبھی زندگی میں کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندیوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ دیکھو میری بندیوں میں ناشکری کی صفت ہوگی اور تیسری بات اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اپنی ان بندیوں کے بارے میں جو بتائی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ یہ ہے کہ میری یہ بندیاں میں نے ان کو کم عقلی کے ساتھ پیدا کیا ناقصات عقل ہے ان کی عقلیں مردوں کی عقلوں کی طرح سے کامل نہیں ان کی عقلوں میں مردوں کی عقلوں کے مقابلے میں کچھ کمی اور کوتا ہی کچھ کمی ہے یہ تیسری صفت یہ بھی حدیث پاس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمائی اب دیکھیے جس خدا نے جس خدا نے ان بندیوں کو ان بندیوں کو نکاح کے ذریعے سے ہمارے حوالے کیا ہے ہمارے حوالے کیا ہے تاکہ ہم کو سکون حاصل ہو وہ خدا اپنی ان بندیوں کے بارے میں ہم کو پہلے سے یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ ہماری ان بندیوں میں یہ باتیں ہوں گی ان باتوں کے ہوتے ہوئے تم ان کے ساتھ حسن معاشرت رکھنا بھلے طریقے پر رہن سہن رکھنا یہ رکاوٹیں تمہارے لیے بیچ میں آئیں گی تم بھلا برتاؤ کرنے جاؤ گے تو یہ رکاوٹیں کہیں نہ کہیں رکاوٹ بنے گی لیکن ان رکاوٹوں پر تم رک مت جانا ان کے ساتھ بھلا برتاؤ برابر جاری رکھنا میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤ بہت سے لوگ ویپاری ہیں ہمارے سمجھنے میں اور خریدار تو بہت سبھی ہے تقریباً کوئی ویپاری کوئی آدمی کسی دکان سے کوئی آدمی کسی دکان سے کوئی سامان خریدنے کے لیے گیا سامان خریدنے کے لیے گیا تو بیپاری نے کہا بھائی دیکھو یہ سامان ہے جس سامان کو آپ خریدنے کے لیے آئے ہیں یہ رہا مثلاً فریج خریدنے کے لیے گیا یہ رہا فریج آپ اس کو دیکھ لو اچھی طرح سے اس کا ماڈل دیکھ لو آپ کو پسند آ رہا ہے تو خریدو نہ پسند آ رہے تو کوئی بات نہیں دوسرا ماڈل دیکھ ارے سنو اور پھر ساتھ میں ویپاری یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس فریج میں یہ ایب ہے یہ خامی ہے لیکن یہ عیب ایسا ہے کہ اس عیب کے ہوتے ہوئے اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہیں گے تو فائدہ اٹھا سکیں گے فائدہ اٹھانے میں آپ کے لیے عیب رکاوٹ نہیں بنے گا آپ فائدہ اٹھا سکیں گے اس لیے آپ اچھی طرح سے سوچ لو اور اچھی طرح سے دیکھ لو دیکھ لو اچھی طرح سے پسند آتا ہے یا نہیں اور سوچ لو اچھی طرح سے کہ اس ایپ کے ساتھ آپ فائدہ اٹھا سکیں گے نہیں اگر آپ اس ایپ کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو خرید لو پسند آ رہا ہے آپ کو یہ مال اور اس ایپ کے ساتھ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو خرید اس آدمی نے کہا کوئی بات نہیں خرید لیتے ہیں خرید لیتے فائدہ تو اٹھا سکیں گے ہاں فائدہ اٹھا سکتے خرید لیا اب گھر لے گیا گھر لے گیا اور گھر لے جا کر رکھا فائدہ اٹھانا شروع کیا تو ظاہر ہے تو کوئی نیا سامان کسی کے گھر آتا ہے تو کچھ نہ کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ کیسا ہے تو دیکھنے کے لیے لوگ آئے ارے کیسا فریج لائے اس میں تو یہ ایپ ہے دوسرا اگر کہہ رہا ہے اس میں تو یہ ہے اب اس آدمی کے دماغ میں چکر شروع ہو گیا چکر شروع ہو گیا اور اس کو غصہ آنے لگا اور ناراض ہونے لگا ویاپاری پر کس پر ناراض ہونے لگا ویاپاری پر کہ کیسا ویاپاری ہے بے ایمان ویاپاری ہے اس نے مجھے کیسا مال دیا ہے سارے لوگ اس میں عید نکال رہے ہیں اس نے مجھے کیسا مال دیا ہے اس کو نہیں دینا چاہیے تھا ناراض ہو رہا ہے اس پر بتائیے اس پر ناراض ہونے کا کوئی حق ہے اس آدمی کو ہرگز ہرگز نہیں نہیں اس نے تو صاف کہہ دیا تھا بیچارے نے کہ دیکھ لو سامان پسند آ رہا ہے نہیں اور اس میں یہ عیب ہے پہلے سے میں عیب بتا رہا ہوں اب اس کے بعد آپ خریدو اگر خریدنا ہے تو اب آپ نے خریدا اور اب ناراض ہو رہے غصہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندیوں کو پیدا کیا ہے ان صفات کے ساتھ جو ابھی بیان کی گئی ان صفات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندیوں کو پیدا کیا ہے اور ہمارے رشتے نکاح میں دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے ہم کو یہ کہلوایا کہ جس بیوی سے تمہیں رشتہ کرنا ہو پہلے اس کو ایک مرتبہ دیکھ لو پہلے اس کو ایک مرتبہ دیکھ لو حدیث میں ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے اللہ کے نبی میں ایک انصاری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تم نے اس کو دیکھا فرمایا دیکھا نہیں فرمایا جاؤ ایک مرتبہ دیکھ لو اس لیے کہ انسار کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے دیکھ لو اب دیکھیے یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لیکن میں نے ابھی بتایا کہ حدیث کا جو بھی حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو حکم ہے کہ جس عورت سے رشتہ جوڑنا ہو ایک مرتبہ اس کو دیکھ لو اور دیکھیے صرف دیکھنے کی اجازت ہے اور وہ بھی چہرہ اور ہتھیلیا باقی بدن میں اسی میں عورت کا سارا حکم سامنے آ جاتا ہے اور اس کے بدن کی ساری کیفیت سامنے آ جاتی ہے اس سے زیادہ دیکھنے کی اجازت نہیں بات کرنے کی اجازت نہیں نہ روبرو فون پر نہ روبرو فون پر اسی طرح سے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے اگر ان چیزوں میں ہمارا ارتقاب ہے تو سمجھ لینا ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں اور عمومی طور پر عمومی طور پر کسی گناہ کبیرہ کا ارتقاب ہو رہا ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا منتظر رہنا چاہیے اس لیے اگر ہمارے معاشرے میں یہ چیز اور یہ خرابی ہے تو ہمیں اپنے مقدور پر اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے صرف ایک مرتبہ دیکھنے کی شریعت نے اجازت دی اب دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے حکم ہے کہ دیکھ لو اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بندیوں کے بارے میں کیا آئے ہے وہ بھی بتا دیا اب اس کے بعد ایک آدمی شادی کر رہا ہے اور نکاح کر کے اپنی بیوی کو اپنے گھر میں لا رہا ہے دیکھ کر پسند کر کے اور اس کے عیوب کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گھر میں لا رہا ہے اور اب اللہ تعالیٰ کا حکم متوجہ ہو رہا ہے وہ کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے پر رہن سہن رکھو اب آدمی سوچتا ہے کہ ایسی بیوی کے ساتھ کیسے رہن سہن بھلے طریقے پر رکھو یہ تو بات بات میں میری مخالفت کرتی ہے میرے کام کاج کو صحیح طریقے پر انجام نہیں دے رہی میرے منشا کے مطابق میری خدمت نہیں ہو رہی ہے ارے کھانا پکاتی ہے تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا طرح طرح کے کمزوریاں اس کے اس کے لیے اس سے معاشرت میں رکاوٹ بن گئی ہے اور پھر دوسری عورتیں جو اس دلہن کو اور اس بہو کو دیکھنے کے لیے آتی ہے تو عورتیں بھی اس دلہن کو دیکھ کر اس کی کمزوریاں تلاش کرتی ہیں اس کی کمزوریاں تلاش کرتی ہیں اور پھر اس کو اس کا چرچا کرتی ہے تو شوہر کا دماغ پھر چکراتا ہے کہ میں کہاں پھنس گیا کیسی بیوی کو لے آیا ارے بھائی تو پھنسا کہاں ہے جیسے وہ ویپاری سے خریدنے والا فریج خریدنے والا آدمی وہ پھنسا نہیں وہ اس کو ویپاری نے پھنسایا نہیں وہ تو دیکھ کر دیکھ بھال کر لایا تم بھی اس بیوی کو دیکھ بھال کر لایا ہو اور اس کے یوں تمہارے سامنے بیان کر دیے گئے اب کوئی یوں کہے کہ ہمارے سامنے تو یہ حدیثیں تھی ہی نہیں یہ حدیثیں ہمارے سامنے تھی ہی نہیں تو بھائی یہ تو ہمارا قصور ہے یہ تو ہمارا قصور ہے اس میں اللہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا کیا قصور ہے اور قرآن اور حدیث کا اس میں کیا حکم قرآن اور حدیث تو ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں شریعت کا حکم ہے کہ آدمی کو جس شعبے میں قدم رکھنا ہو اس شعبے کے ضروری احکام اور شریعت اس شعبے کے ضروری شریعت کے احکام اور مسائل کو پوچھے اور سیکھے یہ فرض ہے جس شعبے میں قدم رکھنا ہے اس شعبے کے ضروری مسائل کو سیکھنا فرض ہے ہاں ایک آدمی کھیتی کر رہا ہے تو اس کے لیے تجارت کے مسائل سیکھنا فرض نہیں اور تاجر کے لیے کھیتی کے مسائل سیکھنا فرض نہیں لیکن تاجر کے لیے تجارت کے مسائل سیکھنا فرض تو نکاح کرنے والا زندگی کے ایک شعبے میں قدم رکھ رہا ہے تو اس شعبے کے کیا احکامات ہیں اس کو سیکھنا ہمارا فرض تھا ہم نے نہ سیکھا نہ پوچھا شادی کی دھن میں ایک سال دو سال پہلے سے ساری تیاریاں شروع ہوتی ہیں لیکن مسائل سیکھنے کی تیاری اور شادی کے بعد مجھ پر کیا اللہ اللہ کے رسم کی طرف سے کیا احکامات میری طرف متوجہ ہوں گے ان کے سیکھنے کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں یہ تو قصور ہمارا اب آدمی جو ہے وہ ناراض ہو کہ میرے حصے میں کیسی بیوی آئی ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے تو یہ ساری باتیں بیان کر دی تھی اور دیکھ بھال کر تم کو لانے کے لیے کہا تھا اور تم دیکھ بھال کر لائے ہو اب ناراض ہونے کی کیا وجہ تمہیں ہر چیز ناراض نہیں ہونا چاہیے اس میں جو عیوب ہے وہ ہے اور وہ تو پہلے سے بتائے گئے ہیں ان عیوب کے ساتھ تمہیں اس بیوی کے ساتھ اچھے طریقے پر بھلے طریقے پر رہن سہن رکھنا اور دیکھیے جو آدمی اس بات کو طے کر لیتا ہے کہ میں ایک مرتبہ نکاح کر کے جس بیوی کو اپنے نکاح میں لایا ہوں موت تک مجھے اسے نبھانا ہے ہر حال میں نبھانا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتے ضرور آسان فرما دیتے نبھانا آسان فرما دیتے البتہ اس عورت کو نبھانے کے لیے طریقہ ہمیں سیرت سے سیکھنا پڑے گا طریقہ ہمیں کیسے سیکھنے پڑے گا سیرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح سے حسن معاشرت کو اختیار کیا اور صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح سے حسن معاشرت کو اختیار کیا سیرت سے ہمیں پورا طریقہ سیکھنا پڑے گا اور جو آدمی سیرت کی روشنی میں اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت برتے گا ضرور ان شاء اللہ اس میں کامیاب ہوگا ضرور کامیاب ہوگا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو کامیابی دیں گے اب ہمیں کس طرح سے حسن معاشرت اپنی بیویوں کے ساتھ رکھنا اس کے لیے طریقہ کیا یہ تو ایک کلی حکم ہے آ شروع ایک کلی حکم ہے تو اس کی کچھ تفصیل اور اس کی کچھ وضاحت چاہیے قرآن کریم کی دوسری آیت ہے کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اشارہ کیا گیا ہے فلا ہندی بل عورتوں کے کچھ حقوق ہیں عورتوں کے مردوں کے ذمے کچھ حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں کے ذمے کچھ حقوق دیکھیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ عورتوں کے حقوق کو پہلے بیان کر رہے ہیں بولا ہند عورتیں کمزور ہیں ان کو ان کے حقوق کی ادائیگی زیادہ اہمیت رکھتی ہے مردوں کے حقوق کے مقابلے میں ہاں اس لیے ولا ہن پہلے رائے ولا مصر نسلے عورتوں کے لیے اسی طرح کے حقوق ہیں مردوں کے ذمے جیسے مردوں کے حقوق ہیں عورتوں کے ذمے لہذا یہ تم پہلے عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنا تو جواب میں تمہاری طرف سے تو جواب میں عورتوں کی طرف سے تمہارے حقوق کی ادائیگی ہو اگر تم ابتدا کرو گے عورتوں کی حق تلفی کی طرف عورتوں کے حقوق ضائع کرنے کی ابتدا تم کرو گے تو پھر عورتوں کی طرف سے اپنے حقوق کی ادائیگی کی امید مت رکھو عورتوں کی طرف سے اپنے حقوق کی ادائیگی کی امید مت رکھو ادا نہیں ہوں گے حقوق ہمارے اور ہمارے حقوق ادا نہیں ہوں گے تو چونکہ ہم تو ہم کو تو قوت حاصل ہے ہم کو تو قوت حاصل ہے پھر آدمی کو غصہ آنا شروع ہوتا اور ہمیشہ غصہ جو ہے کم طاقتور کو کمزور کے مقابلے میں آتا ہے ہمیشہ غصہ طاقتور کو آتا ہے کمزور کے مقابلے میں ہاں طاقتور کو اپنے برابر کے طاقتور کے سامنے غصہ نہیں آتا یا اپنے سے زیادہ طاقت والے کے سامنے بھی غصہ نہیں آتا ہاں ہمیشہ کمزور کے سامنے غصہ آتا تو ہم کو بھی زیادہ غصہ کس طرح آتا ہے اپنی بیویوں کو کہ یہ کیسی بیوی ہے میرا کوئی حق ادا نہیں کرتے میرا کوئی حق ادا نہیں کرتے اور غصے میں آدمی آ جاتا اور پھر غصہ کیا نہیں کہ لڑائی جھگڑے شروع ہوئے جہاں غصہ آیا لڑائی جھگڑے شروع ہو اس لیے کچھ اصول ہمارے بزرگوں نے ہمارے سامنے اس دیواجی زندگی کے لیے مقرر فرمائے ہیں اور ہماری رہبری فرمائی ہے کہ ان اصول کی روشنی میں ہم بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں اس میں سب سے پہلی بات جو بہت ہی اہم اور بنیادی بات ہے بہت ہی اہم اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے بات کیا کہ آدمی اپنے گھر میں داخل ہو آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو سیرت کی رہنمائی ہمارے لیے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہمارے لیے کیا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تو مسکراتے ہوئے چہرے سے تشریف لے جاتے مسکراتے ہوئے چہرے سے سلام کر کے گھر میں داخل ہوتے سلام کر کے گھر میں داخل ہوتے اور تیسری بات دعا پڑھ کر داخل ہوتے دعا پڑھ کر داخل دیکھیے آج ہم سلام کو معمولی سمجھتے ہیں اور دعاؤں کو بھی ہم نے معمولی اور ایک رسمی سمجھ لیا ہاں دعاؤں کو حقیقت کے ساتھ پڑھنا چاہیے ان مصنون دعاؤں کے بڑے اثرات ہیں بڑے فوائد ہیں ہاں جو آدمی یقین کی کیفیت کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھتا ہے اس کے ان فوائد اور سمراج کو ضرور اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے تو پہلی رہنمائی سب سے پہلی کیا ہے سیرت کی روشنی میں ہمارے لیے کہ جو آدمی گھر میں جائے تو مسکراتے چہرے سے جائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں مسکراتے ہوئے چہرے سے داخل ہوتے سلام کر کے داخل ہوتے اور دعا کر کے داخل ہوتے دیکھیے مسکراتے ہوئے چہرے سے داخل ہوں گے تو سب سے فوری طور پر نقد فائدہ ہم کو کیا ملے گا کہ بیوی بھی دیکھے گی کہ میاں کا چہرہ آپ کو مسکرا میاں کے چہرے پر مسکراہٹ ہے تو فوراً بیوی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جائے گی مسکراہٹ کا جواب ہمیں مسکراہٹ ہر سے ملے گا جب دونوں طرف سے مسکراہٹ ہوگی تو گھر میں داخل ہوگی کہ ابتدا ہی خوشگوار زندگی سے شروع ہوگی خوشگوار زندگی سے شروع ظاہر ہے کہ غصے کا نام و نشان ہی نہیں مسکراہٹ ہی مسکراہٹ ہے دونوں طرف سے بس آگے سارے مسائل جو ہے وہ خوشگوار ہو سلام کر کے داخل ہوئے تو ہم نے کتنی بڑی دعا دی اپنے گھر والوں کو سلامتی کی دعا سلامتی کی دعا معمولی دعا نہیں ہے تمام آفات اور تمام بلیات اور تمام مصیبتوں سے سلامتی کی دعا ہے یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ معمولی دعا نہیں ہے ایسی جامع دعا دی ہم نے گھر والوں کو اور پھر گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑی کیا ہے گھر میں داخل ہونے کی دعا اللہ مین کا خیر المنی و وہ خیر المخرج بسم اللہ اور بسم اللہ اللہ ربنا کر یاد ہو تو پڑھنے کا اہتمام کریں اور پڑھنے کا اہتمام ذرا استحزار کے ساتھ کریں اور یاد نہ ہو تو اس دعا کو یاد کر لیں اس دعا کے بڑے اثرات اور فوائد آپ گھر میں محسوس کریں گے اس دعا کا مطلب کیا اے اللہ میں اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو گھر میں داخل ہونے کی بلائی آپ سے مانگتا ہوں اور پھر جب گھر سے نکلوں تو نکلنے کی بھی بلائی مانگتا ہوں تو داخل ہو گھر میں تو بھی آفیت کے ساتھ نکلوں تو بھی آفیت کے ساتھ یعنی داخل ہونے سے لے کر نکلنے تک کوئی ہمارے گھر میں پریشانی جھگڑے اور کوئی تکلیف کی بات پیش نہ آئے داخل ہونے سے لے کر نکلتے تک بلائی مانگ لی پھر بسم اللہ ہے ورجنا اور بسم اللہ ہی فرجنا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہی ہم نکلیں گے بسم اللہ ورجنا بسم اللہ کرنا وقسی نہ توکلنا ہمارے گھریلو تمام مسائل میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں وہی ہمارے مسائل کو خوشگوار بنانے والے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گی میرا بندہ اپنی گھریلو زندگی میں میری ذات پر بھروسہ کرتا ہے میں اس کا کوئی گھریلو معاملہ بگڑنے نہیں دوں جو آدمی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس کے علاج رکھ لیتے ہیں اور اس کے کاموں کو بگڑنے نہیں دیتے اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ جگہ جگہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد توقل کا حکم دیا گیا جگہ جگہ ظاہری اسباب سے روکا نہیں گیا ظاہری اسباب اختیار کرو اور اس کے ساتھ توقع توقل سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں یہ دعا پڑھ کر ہم داخل ہوئے تو اس کا فوری اور نقد فائدہ کیا اس دعا کا فوری اور نقد فائدہ یہ کہ جو بھی انسان گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے کوئی بھی آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اگر آدمی دعا پڑھے بغیر گھر میں چلا گیا تو شیطان بھی ساتھ ساتھ آ جاتا ہے آدمی کھانے بیٹھتا ہے شیطان کھانے میں شریک ہوتا ہے آدمی لیٹتا ہے شیطان لیٹنے میں شریک ہو جاتا ہے یہاں تک کہ صحبت کرتا ہے تو صحبت میں بھی شریک ہوتا اب جہاں ہر چیز میں شیطان ہمارا شریک بن گیا تو شیطان کا کام کیا ہے شیطان کا کام کیا ہے لوگوں میں سلاح کرانا نہیں جھگڑا کرانا یہ شیطان کا کام ہے سمجھ میں آیا اب آدمی یہ دعا پڑے بغیر گھر میں داخل ہوگا تو شیطان داخل ہوگا اور شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا اپنے چیلوں کو بھی بلا لے گا آ جاؤ آ جاؤ ہمارے لیے اس گھر میں کھانے کی جگہ بھی مل گئی رہ اور لیٹنے کی جگہ بھی مل گئی اور رات گزارو اس گھر میں اور خوب جھگڑے بتنے کراؤ اب شیطان ساتھ میں آیا تو داخل ہوتے ہی داخل ہوتے ہی جھگڑا شروع کرائے گا کیسے آدمی جو ہے پورے دن کا تجارت میں تھا تو تھکا ہارا ہے دماغی طور پر کھیتی میں تھا تو بدن کے اعتبار سے تھک کر چور ہو کر آیا یا اور کسی ملازمت میں تھا تو ملازمت کے کام کر کے تھک کر چور کر چور ہو کر آیا اور گھر میں آیا تو شیطان بیوی سے کوئی نہ کوئی کام آدمی کے مزاج کے خلاف کرا دے گا کوئی نہ کوئی کام بیوی سے آدمی کے مزاج کے خلاف کرا دے گا اب بیوی بیوی کی سے آدمی کے مزاج کے خلاف کام ہوا تو وہ تو تھکم تھکا ہوا چور ہو کر آیا تھا فوراً اس کے چہرے کے تیور بدلے اور صرف چہرے کے تیور ہی نہیں بدلے بلکہ غصے میں بھڑک اٹھا اور بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگا اب جیسے ہی بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کی تو بیوی بھی سوچتی ہے کہ میں کیا صبح سے شام تک سوئی ہوئی تھی گھر میں نہیں میں بھی تو صبح سے شام تک تمہارے گھر کی صفائی میں تمہارے کپڑوں کے دھونے میں اور تمہارے بچوں کی تربیت میں اور تمہارے کھانے کی تیاری میں صبح سے اب تک اپنے آپ کو تھکا رہی ہو تمہیں کیا ہاتھ پہنچتا ہے اتنا سارا غصہ کرنے کا بیوی بھی سامنے بھڑک اٹھے گی بس دونوں طرف سے شعلہ بھڑکا اور گھر جو ہے وہ فتنہ اور جھگڑے کی گاہ بن گئے بس شیطان کا مقصد پورا ہو اور دیکھیے پورے دن میں شیطان اپنے چہروں کو ہر جگہ بھیج دیتا ہے کہ جاؤ اپنے کارنامے بڑے بڑے کارنامے انجام دو اور شام کو کارگزاری ہوتی ہے صبح کو بھیجتا ہے شام کو کارگزاری ہوتی ہے کارگزاری ہوتی ہے تو سب سے پوچھتا ہے تم نے کیا کام انجام دیا تم نے کیا کام انجام دیا ایک آج شیطان آ کر یوں کہتا ہے کہ میں نے فلاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا او ہو بڑا شیطان خوش ہو جاتا ہے قریب بلاتا ہے اور شاباشی دیتا ہے واہ واہ کرنے کا کام تو تم نے کیا اس لیے کہ گھر میں جھگڑا ہوا تو اس سے بہت سارے فتنے وجود میں آئیں گے یہ تم نے بہت ہی بڑا کام انجام دیا دیکھیے ہمیں جو ہے شیطانوں کو خوش نہیں کرنا اور ہمیں اپنے گھر کو جھگڑوں اور فرقوں سے بچانا ہے اس لیے ہمیں اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت ان تین سنتوں پر عمل کرنا اور آج ہی سے ہر آدمی کو اپنی ذاتی طور پر اس پر عمل شروع کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا کرنا دوسری بات جو ہمیں بیویوں کے سلسلے میں دھیان میں لینے کی ضرورت ہے اور بیویوں کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر مرد جو ہے دن بھر معاش میں کمائی میں مشغول رہتا ہے تو جسمانی طور پر ذہنی طور پر دماغی طور پر تھک کر چور ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ شام کو ذرا دوستوں کی مجلس میں تفریحی مجلس میں بیٹھوں تو ذرا دماغ فریش ہو جائے دماغ ہلکا ہو جائے دن بھر کا تھکان اور بوجھ اتر جائے اب آیا مغرب کے بعد کھانا کھایا عشاء کی نماز پڑھی اور پھر سیدھا دوستوں کی مجلس میں چلا گیا اور رات دیر تک دوستوں کی مجلس میں ہنسی مذاق کی مجلی سے رہی اور خوب دماغ ہلکا اور فری کیا اور جب خوب نیند سوار ہوئی خوب نیند سوار ہوئی آنکھوں پر اور دماغ پر تو گھر آیا اور آتے ہی سو گئے بیوی بیچاری ہماری طرح سے وہ بھی تو تھکی آ رہی تھی پورے دن کی اور منتظر تھی کہ شام کو میاں آئیں گے ان کے ساتھ بیٹھیں گے ذرا ہنسی مذاق کی باتیں ہوگی دل لگی کی باتیں ہوگی اور ہمارے دن بھر کا تھکان ہلکا ہوگا ہمارے دن بھر کا دماغ کا بوجھ ہلکا ہوگا اور ذرا ہماری طبیعت فریش ہو جائے گی بیوی تو اس کی منتظر تھی اور میاں تو رات دیر میں آئے بارہ ایک بجے اور آتے ہی سیدھے بستر پر سو گئے اس بیچارے پر کے دل پر کیا گزرے گی کہ ان کے لیے میں نے پورے دن اپنے آپ کو تھکایا کتنا اچھا کھانا دونوں وقت ان کو تیار کر کے کھلایا ان کے کیسے کپڑے صاف ستھرے دھو کر پریس کر کے میں نے لٹکائے ان کے گھر کی کیسی صفائی کی ان کے گھر کے ہر سامان کو کیسے ترتیب سے رکھا ان کی چارپائی کا بستر کیسا صاف ستھرا ہے یہ سارا سب کچھ میں نے کیا ان کے بچوں کی میں نے کیسی خدمت کی اور یہ ہے کہ میری طرف توجہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں اس بیوی کے دل پر کیا گزرے گی ظاہر ہے کہ وہ ایک دن برداشت کرے گی دو دن برداشت کرے گی چار پانچ دن برداشت کرے گی آہستہ آہستہ اس بیوی کا دل اس آدمی سے کٹنا شروع ہو اصل تو وہ بھی ہمارے پاس آئی اپنے دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے اور ہم بھی اس کو لائے اپنا سکون حاصل کرنے کے لیے جب اس کو ہم سے سکون نہیں ملے گا تو ہمارے پاس کیوں خادمہ اور نوکرانی بن کر پڑی رہے گی تو آہستہ آہستہ اس کا دل دل کٹنا شروع ہوگا اور دل کٹنا شروع ہوگا تو پھر دوسرے راستے اختیار کرے گی تم سے الگ ہونے کا راستہ اختیار کرے گی یہ سب سے بڑی حق تلفی ہے ہماری طرف سے عورتوں اس لیے ہمیں چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہم دوستوں کی مجلس میں وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم اپنے گھر میں بیٹھیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھیں ان کے سامنے تعلیم دینی کتاب کی تعلیم بھی کریں اور دینی باتوں کا مذاکرہ بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہنسی اور دل لگے کی اور ہنسی مذاق کی باتیں بھی کریں اور یہ سنت سے ثابت ہے یہ سنت سے ثابت ہے یہ وقت کی اجازت نہیں ہے یہ عبادت بنے گا ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ جو حسن معاشرت اور اچھا برتاؤ کیا ہے اس میں سیرت میں یہ باتیں ملتی ہیں سیرت میں یہ باتیں ملتی ہیں ہم نے عورتوں کی ہم تنظیم کر کے ان کا بہت ہی دل دکھایا اور اس کی وجہ سے ہم کو عورتوں کی طرف سے پوری محبت نہیں مل رہی ہے جو پیار ہم کو ان کی طرف سے ملنا چاہیے جو سکون ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا اس سلسلے میں ایک کوتا ہی ماں باپ کی طرف سے بھی ہوتی ہے اس لیے ماں باپ کو بھی اس بات پر دھیان اور توجہ دینی چاہیے ہر آدمی اپنے بیٹے کی شادی کیوں کراتا ہے تاکہ میرے بیٹے کی دیوار کی زندگی میرے بیٹے کے میرے بیٹے اور بہو کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ خوشگوار گزرے اسی لیے آپ آدمی اپنے بیٹے کی شادی کراتا ہے یہ کب گزرے گی ان دونوں کی دونوں میاں بیوی کی زندگی خوشگوار کب گزرے گی جبکہ ان دونوں کی طبیعتوں میں جوڑ ہوگا ان دونوں کی طبیعتوں میں جوڑ کب ہوگا جب آپس میں دل لگی کی باتیں ہوگی ہنسی مزاق کی باتیں ہوگی ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی باتیں ہوگی حقوق کی فکریں ہوں گی تو ان کی دیواری زندگی جو ہے وہ خوشگوار بنے اب یہاں ماں باپ کیا غلطی کرتے ہیں شادی کروائی بیٹے کی اور دیکھا کہ وہ ہو بیٹے کا دن تو بیوی کے ساتھ بہت زیادہ لگ گیا ہے جب دیکھو بیوی کے پاس ہی رہتا ہے جب دیکھو بیوی کے پاس ہی رہتا ہے تو یہ تو ہمارے حق میں ٹھیک نہیں ہے یہ بیوی کا ہو جائے گا تو ہم سے کٹ جائے گا بیوی کا ہو جائے گا تو ہم سے کٹ جائے گا ہم سے کٹ جائے گا تو پھر ہمارا کیا ہوگا ہم نے بیس سال تک اس کو پالا پوسا بڑا کیا اور بیوی آئی آج اور آج سے اس کا ہو گیا اور ہمیں بھول گئے ارے کیوں ہم ایسا سوچتے ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں ہم ایسی بدگمانی کیوں رکھتے ہیں کیا ہم نے اپنے بیٹے کو ایسی ہی تربیت کی ہم ہم نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ دو چار دن میں ہم کو بھول جائے شادی کے بعد نہیں ہم تو اپنے اولاد سے ایسی ہرگیز امید نہیں رکھنی چاہیے ہماری اولاد ہمیں ہماری انشاءاللہ شاء تک خدمت کرے گی اور ہمارے سارے حقوق ادا کرے گی ہمیں اپنے اولاد کے بارے میں ہرگیز بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں اپنے لڑکوں کو اپنی اپنی بہوؤں سے کاٹنے کی ہرگیز ضرورت نہیں ہم ہرگیز ایسی کوئی ترکیب نہ اپناویں کہ ہمارا لڑکا ہماری بہو سے کٹا رہے ماں باپ کیا غلطی کرتے ہیں کہ بیٹا آتا ہے رات کو عشاء کے بعد گھر میں تو بیٹے کو اپنے پاس بٹھاتے بٹھائے رکھتے ہیں دیر تک بیٹے سے باتیں کرتے ہیں اور جب دیکھا کہ ہاں آپ بیٹے کو نیند آ رہی ہے تو کہہ رہے بیٹا سو جا تو بیٹا سے جا کے سو جائے گا بیوی کا حق ادا کرے گا بیوی کا حق ادا کرے گا اور بیوی کا حق ادا نہیں ہوگا تو بیوی کا دل بیٹے سے ٹوٹے گا پھر جھگڑے شروع ہوں گے پھر ہم قصور کس کا نکالیں گے بیوی کا کہ بیوی ایسی ارے قصور تو ہمارا ہے بیوی کا بھی نہیں لڑکے کا بھی نہیں قصور تو ہمارا ہے ہم نے اس بیٹے کو اپنی بہو کا حق ادا کرنے سے روکا ماں باپ کو تو چاہیے کہ خوش ہو کہ الحمد للہ جس مقصد سے میں نے اپنے بیٹے کا نکاح کروایا تھا الحمدللہ اس مقصد میں پوری کامیابی حاصل ہو رہی ہے دونوں کی طبیعتوں میں خوب جوڑ ہے اے اللہ تیرا شکر ہے لاکھوں شکر ہے تو ان میں اور زیادہ برکت ان کے تعلق میں اور زیادہ برکت ادا فرما ان میں اور آپس میں جوڑ و محبت پیدا فرما یہ دعائیں دینی چاہیے ہم یہ دعائیں دینی چاہیے اور اس پر خوش ہونا چاہیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے نہ کہ بیٹے کو بہت سے توڑنے کی کوشش کریں تیسری بات اس سلسلے میں جس پر ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے اور خاص کر کے ہمارے جوان طبقے کو کہ اکثر ایسا ہوتا ہے یہ فتنوں کا دور ہے اور ایک ایسا فتنہ ہم پر مسلط ہوا ہے کہ جس سے بچاؤ کا کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ شوہر دن بھر تو کمائی میں رہا ملازمت میں رہا تجارت میں رہا رات کو گھر آیا کھانا کھایا عشاء کی نماز پڑھی اور اب ذہنی تفریح کے لیے موبائل میں مشغول ہو گیا اب ذہنی تفریح کے لیے موبائل میں مشغول ہو یہ بیچاری دیوی دن بھر کی ہمارے کام کر کو کر کے تھکی ہاری ہماری منتظر تھی اور ہم سے دل لگی اور ہنسی مذاق کی باتیں کرنے کے لیے منتظر تھی اور ہم تو نماز پڑھ کے آ کے موبائل میں مشہور ہیں اپنی ذہنی تفریح موبائل سے کر رہے ہیں بیوی بیچاری سوچتی ہوگی کہ ہو سکتا ہے تجارت کا کوئی حساب کتاب ان کا موبائل میں ہوگا تھوڑی دیر میں پورا ہو جائے گا میری طرف توجہ دیں گے میری طرف نظر فرمائیں گے لیکن انتظار کرتے کرتے بیچاری کی آنکھ لگ گئی اور ہماری تفریح ابھی پوری نہیں ہوئی جب تھکے ہارے نیند سوار ہوئی تو ہم بھی سو گئے یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس بیوی پر کیا اس لیے لائے تھے اس بیوی کو گھر میں کہ دوسری چیزوں میں ہم اپنے دل اپنے دل کو بہلائیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کے بہلانے کے لیے اتنی اچھی بیوی ہم کو ادا فرمائی اور ہمارا دل اس سے نہیں بہلتا اور دوسری خوراکات سے ہم اپنے دل کو بہلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اس یہ ظلم ہو رہا بیوی پر اس کی بڑی حقل بھی ہو رہی ہے اب نتیجہ اس کا کیا آئے گا کہ یا تو بیوی جو ہے اگر وہ موبائل کی ماہر نہیں ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل ہم سے کٹنا شروع ہوگا کہ ان کی شادی تو معلوم ہوتا ہے موبائل سے ہوئی ہے مجھ سے نہیں ہوئی اور اگر وہ بھی اس فن کی ماہر ہے موبائل کی تو کیا ہوگا وہ بھی موبائل میں مشغول ہو جائے گی اچھا تم وہاں تفریح کرو ہم یہاں تفریح کرتے ہیں اور اس کا انجام اور نتیجہ کتنا بیانک ہوگا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ اسلامت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے تو اس سلسلے میں اپنے اپنی بیویوں کے اس حق کی ادائیگی کی طرف خاص توجہ دینا ہے تیسری بات جس کی طرف ہمارے اکابر نے ہماری رہبری فرمائی کہ ہم اپنی بیوی کو اپنی طرف سے محبت کا پیغام دیں بیوی کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کر رہا ہے یہ محسوس ہونا چاہیے بیوی کو ہمارے دل میں محبت ہے بیوی کی محبت ہے اور بہت زیادہ محبت ہے لیکن بیوی کو محسوس نہیں ہو رہی ہے تو بیوی کی طرف سے ہم کو محبت کیسے ملے گی ہم اپنے قول سے اور اپنے عمل سے اپنی بیوی کو محبت کا پیغام دیں اپنے قول سے اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی اپنی بیوی کو محبت کا پیغام دے تو بیوی بھی ہم کو محبت کا پیغام دے گی اپنی طرف سے دونوں طرف سے محبتیں ملیں گی اور خوب سے خوب تر زندگی ہماری گی آپ نے یہ ہمارا گھر جو ہے ہمارے لیے دیواجی زندگی جو ہے جنت کا نمونہ بن جائے گی اس بیوی کو دیکھ کر آدمی جو ہے اس کا دل خوش ہو جائے گا سارا ٹینشن بھول جائے گا سارا تھکان اس کا دور ہو جائے گا اس کے چہرے پر ایک طرف ایک ایک مرتبہ دیکھتے ہی لیکن ہماری طرف سے اس کو محبت کا پیغام تو ملنا چاہیے ہم اپنی زبان سے ہم اپنی زبان سے اس کی تعریف کے دو جملے کہہ دیں اس کی تعریف کے دو جملے کہہ دیں بس دیکھیے پھر دیکھیے دل عورت جو ہے ہم پر کیسی قربان ہوئی جاتی ہے تجربہ کر کے دیکھو عورت اتنی خوش ہوتی ہے اتنی خوش ہوتی ہے جب اس کا شوہر اس کی تعریف کرتا ہے لیکن ہم تعریف کرنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ بیوی سر چڑھ جائے گی اس کی تعریف زیادہ کریں گے تو سر چڑھ جائے گی نہیں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا وہ آپ پر قربان ہوتی جائے گی جیسے جیسے آپ اس کی تعریف زیادہ کرتے جائیں گے تو آپ پر قربان ہوتی جائے گی ہاں اپنی ہر چیز آپ پر قربان کرتی جائے گی ہاں سر نہیں چڑھے گی اور سر چڑھے گی تو ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اس کو سر سے اتارے یہ صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے مرتبہ میں رکھی ہے اور ہمیں بھی سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے ہمیں بھی سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے کہ سامنے کیا اثر ہو رہا اگر ایسا محسوس ہو تو تھوڑا سا رویہ بدلیں گے فوراً معاملہ ٹھیک ہو جائے گا تھوڑا سا رویہ بدلنے کی ضرورت ہے زیادہ نہیں لیکن محبت کا پیغام تو ہماری طرف سے عورت کو ملنا چاہیے اور ہمیں سیرت میں اس کا نمونہ ملتا ہے پاک نبی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں اس کا نمونہ ملتا ہے اور ایسا نمونہ ملتا ہے کہ شاید ہم نے کبھی اس پر عمل نہیں کیا ہوگا ہم نے کبھی اس پر عمل نہیں کیا ہوگا ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ عائشہ ہمارے لیے پانی بچا کر رکھنا عائشہ ہمارے لیے پانی بچا کر رکھنا پیالے میں حضرت عائشہ پانی بچا کر لائی اور پیش کیا خدمت اقدس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو منہ سے لگایا اور جس جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ لگا تھا اسی جگہ آپ نے منہ لگا کر پانی نوش فرمایا کیا سمجھدار بیوی نہیں سمجھے گی کہ شوہر کو مجھ سے کتنی محبت ہے کہ میرا اولن تو میرا جھوٹا پانی پی رہے ہیں ہاں، ہم نے کبھی اپنی بیوی کا جھوٹا پیا اور اگر بیوی جھوٹا کر کے لا رہے تو ہم تو ناراض ہو جاتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں شرم نہیں آتی تجھ کو شوہر کو جھوٹا پانی ارے ناراض ہونے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا مانگ رہے ہیں اور ہم جھوٹا پلانے پر ناراض ہو رہے ہیں معاملہ کتنا الٹ گیا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں خوشگوار زندگی کی معاملہ بالکل الٹا ہو گیا اب دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے کتنی محبت ہے اور وہ تو میرا جھوٹا نوش فرما رہے ہیں اور جس جگہ میرا منہ لگا ہے پیالے میں اسی جگہ آپ منہ لگا کر پی رہے ہیں یہ ہے اپنے عمل سے محبت کا پیغام دینا اپنی بیوی کو تو زبان سے تعریف کے کلمات ہم بیوی کے لیے کہیں تو یہ محبت کا پیغام بن کر پہنچے گا اور اپنے عمل سے اس طرح کا عمل کر کے بتائیں دیکھیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے آپ نے تنہائی کے موقع پر حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ چلو آج تو ہم دوڑ لگاتے ہیں چلو آج تو ہم دوڑ لگاتے ہیں کون آگے جاتا ہے دیکھیے کون کر رہا ہے کون کر رہا ہے پہلا عمل بھی کس نے کیا سعید الانبیاء ہاں، سعید آج ہم بزرگوں کا جھوٹا پینے کے لیے ترستے ہیں اور وہاں سعید الانبیاء اپنی بیوی کا جھوٹا پی رہے ہیں اور یہ دوسرا واقعہ یہ بھی سیرت میں ہے کہ اللہ کے نبی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ عائشہ چلو ہم دوڑنے میں بازی لگاتے ہیں اس وقت اس زمانے میں حضرت عائشہ کا نیا نیا نکاح ہوا تھا کچھ ہی سال ہوئے تھے اور زیادہ اس وقت حضرت عائشہ کا بدن ہلکا پھلکا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بڑی تھی تو ظاہر ہے کہ چھوٹی بچی کا مقابلہ دوڑنے میں بڑی عمر کا آدمی تو نہیں کر سکتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آگے نکل گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئی اور کہ فرمانے لگی کہ اللہ کے نبی ہم جیت گئے ہم آگے نکل گئے اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم فرمایا بالکل صحیح ہے تمہاری جیت ہو گئی ہماری ہار ہو گئی حضرت عائشہ خوش ہو گئی خوش ہو گئی یہ ہے عمل سے محبت کا پیغام دینا کیوں اس لیے کہ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھی اور چھوٹی عمر کے بچوں کو دوڑنے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ دوڑ کھیل کر بتایا کہ چلو ہم دوڑ یہ نہیں فرمایا کہ ہم تو سعید الانبیاء ہمارے سامنے تو تم بھی سنجیدہ اور باوقار کر رہو اور ہم بھی سنجیدہ اور باوقار کر رہیں گے ذرا برابر بولنے میں چلنے میں پھر بیٹھنے میں اٹھنے میں ذرا برابر کچھ آگے پیچھے نہیں ہوتا نہیں ہم نے اپنی کیسی شان بنا لی ہے ان کمزور بیویوں کے سامنے اور ہم نے اپنے آپ کی کیسی حکومت جما لی ہے ان کمزور اللہ تعالیٰ کی بندیوں پر اس کے بعد پھر ایک دوسرا موقع آیا تو اللہ کے نبی وسلم نے فرمایا اے عائشہ چلو ہم پھر دوبارہ دوڑنے میں بازی لگاتے تو اب یہ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بدن مبارک بھی کچھ بھاری ہو گیا تھا تو اللہ کے نبی وسلم حضرت عائشہ دوڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پیچھے رہ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ پہلی مرتبہ تمہاری جیت ہوئی تھی اب کی دفعہ ہماری جیت ہو گئی معاملہ برابر ہو کیسی ادائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی سیرت ہے کیسا عملی طور پر نمونہ ہمارے سامنے اللہ کے نبی نے پیش کیا یہ سیرت میں سارے واقعات ہیں کہ اب کتنا بیان کیا جا سکتا ہے آپ کے سامنے اس وقت میں صرف نمونے کے طور پر کچھ باتیں پیش کی جا سکتی ہیں زیادہ باتیں بیان کرنے کا وقت ہی نہیں آپ پڑھتے جائیے سیرت اور اس دیواجی اللہ وسلم کے متحرات کے ساتھ اس دیواجی زندگی کے واقعات پڑھتے جائیے آپ کو ایک ایک واقعے میں پوری زندگی کے لیے رہبری ملے گی تو محبت کا پیغام دینا ہے محبت کے پیغام سے ہمیں بھی سامنے سے محبت کا پیغام ملے گا دونوں طرف سے محبتیں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے کہ دیواجی زندگی کا خوشگوار ہونا لازمی ہے تیسری بات جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی عورت کی طرف سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی کوتا ہی ہو جائے تو ہمیں عورت پر ناراض نہیں ہونا غصہ نہیں کرنا ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا بلکہ برداشت سے کام لینا برداشت سے کام کا ایسا ایک دو دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسے مواقع آئیں گے کہ ہماری طبیعت کے خلاف عورت سے کام ہو جائے گا ہمارے مزاج کے خلاف عورت کے بات کہہ دے گی ہمارے کام کا ہمارے کاموں میں عورت کی طرف سے کوئی کوتا ہو جائے گی ایک دو نہیں دسیوں دفعہ ایسا ہوگا اور یہ ہونا ضروری ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے پہلے سے فرما دیا کہ نا آپ کے ساتھ حاصل ہے یہ بات ہمارے ذہن میں ہر وقت رہنی چاہیے کہ کے ساتھ عقلا ہے کم عقل والی ہے تو کم عقل والی سے ایسی چیزیں صادر ہونا یہ تو عین یہ تو عین فطرت کی چیز ہے یہاں ہمیں ہمارے لیے غصہ ہونے کا کوئی موقع نہیں ہمارے لیے غصہ ہونے کا کوئی موقع نہیں اس لیے کہ ہمارے سامنے پہلے ہی سے یہ بات بتا دی گئی بلکہ ہمیں برداشت سے کام لیتے ہوئے برداشت سے کام لیتے ہوئے عورت کو نرمی سے نصیحت کرنا عورت کو نرمی سے نصیحت کرنا ہاں دیکھیے بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ عورت غصے میں آ کر ہم کو بول دے گی غصے میں ہو کر بول دے گی ہم کو ہاں سخت جملہ کہہ دے گی سب کا جملہ کہہ دے گی تو یہ بھی ہمیں برداشت کرنا ہوگا برداشت کرنا ہوگا ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ میں تھے تو ہم قریشی لوگ اپنی عورتوں پر غالب رہتے ہم قریشی لوگ اپنی عورتوں پر غالب رہتے مدینہ منورہ میں آئے تو مدینہ کی انصاری عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے شوہروں پر غالب رہتی تھی تو ہم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو ہماری عورتوں نے بھی ہماری عورتوں نے بھی انصاری عورتوں کا طریقہ سیکھنا شروع کیا مکہ مکرمہ میں کسی عورت کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اپنے شوہر کو کسی بات میں جواب دے لیکن مدینہ میں آئے تو جواب دینے لگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ایک مرتبہ میں نے اپنی بیوی کو ذرا ایک سخت جملہ کہا تو بیوی نے بھی سامنے سے مجھے جواب دیا اسے تو یہ تو میرے بالکل تصور کے خلاف تھا کہ اچھا بیوی بھی ایسا جواب دے سکتی ہے لیکن اس نے جواب دے دیا تو حضرت عمر ہمارے مجھے بہت ناگواری ہوئی کہ میری بیوی نے مجھے یہ جواب دے دیا تو فوراً بیوی نے کہا کہ آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں میرے جواب دینے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس بیویا اللہ کے نبی کو جواب دے دیتی ہے اور ان میں آپ کی صاحبزادی بھی ہے فرمایا اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس بیویا جواب دے دیتی ہے اللہ کے نبی کو فرمایا ہاں اور صرف اتنا ہی نہیں بعض دفعہ پورے پورے دن تک ناراض رہتی ہے رات تک ازواج متحرات رات تک ناراض رہتی ہے اچھا ایسا ہوتا ہے او ہو جو بھی ایسا کرتی ہے وہ ناکام ہو گئی خسارے اور نقصان میں پڑ گئی اور فوراً دوسرے دن سیدھے گئے اپنے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور فرمایا کہ بیٹی میں نے سنا ہے کہ تم ازواج متحرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیتی ہوں بات کا فرمایا ابا جان ایسا ہوتا ہے اور میں تم لوگ رات بھر ناراض دن بھر ناراض رہتی ہوں اللہ کے نبی سے اور میں ابا جان ایسا بھی ہوتا اور میں بیٹی ایسا نہ کرو اگر اللہ کے نبی علیہ وسلم تم سے ناراض ہو گئے تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو گئے تو تمہاری ہلاکتی میں کوئی شک نہیں اس لیے ایسا ہر چیز نہ کرنا اور اللہ کے نبی وسلم کی بات کا کبھی جواب نہ دینا دیکھیے اس سے ہمیں کیا عبرت ملتی ہے کیا نصیحت ملتی ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو کیا نصیحت کر سکے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی صاحب دادی کو کیا نصیحت فرما رہے ہیں ہمیں بھی اپنی بچیوں کو شوہر کے ساتھ کس طرح سے رہنا ایسی نصیحتیں کرنی چاہیے سسرال میں سسر اور ساس کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہمیں اپنی بچیوں کو یہ نصیحت کرنا ہوگا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اے حفصہ تم حضرت عائشہ کی ریس نہ کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ پر مت اترنا تم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور اللہ کے نبی کو تم سے زیادہ محبوب ہے اگر وہ کبھی ایسا ناز کرے گی کبھی ناراضگی کرے گی ناراضگی کا اظہار تو ان کا معاملہ نپ جائے گا تمہارا معاملہ نہیں نبھے گا تمہارا معاملہ نہیں نبھے گا اس لیے تم ہوش حواس کے ساتھ سنبھل کر رہے ہیں نا کیسی شاندار نصیحت فرمائی اپنی بیٹی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اولادوں کو ایسی نصیحت کرنے کی توقع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ کیا اور زواج متحرات اپنے شوہروں سے ناراض ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ عائشہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کب راضی ہوتی ہو مجھے معلوم ہو جاتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے فرمایا جب تم ان سے راضی ہوتی ہو تو یوں قسم کھاتی ہو ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو ورب ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم ابراہیم علیہ السلام کے رب کی تو دیکھیے معلوم ہوتا ہے کہ بیویا کبھی کبھی ہم پر بھی ناراض ہوں گی جب ازواج متحرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو رہی ہے تو ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوگا ہوگا ضرور ہوگا لیکن اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا یا یہ فرمایا کہ تم ناراض کیوں ہوتی ہو مجھ سے اور قسم میرے نام کی چھوڑ کر حضرت ابراہیم کے نام کی قسم کیوں کھاتی ہو یہ فرمایا ایک جملہ نہیں فرمایا بس اتنا فرمایا مجھے پتا چل جاتا مجھے پتا چل جاتا تو ہماری بیویاں بھی ہم پر ناراض ہوگی اور ہمیں اسے برداشت کرنا ہوگا ہاں بچارے دن بھر صبح سے لے کر شام تک اس نے اپنے ہمارے لیے اپنے آپ کو تھکایا ہمارے لیے اس نے اپنے آپ کو تھکایا اور ہم نے اس کی طبیعت کے خلاف ہم نے اس کو کوئی سخت سست جملہ کہہ دیا اور اس پر اگر وہ ناراض ہوئی گھنٹے بھر کے لیے یا ایک رات بھر کے لیے یا ایک دن دن بھر کے لیے ہم سے نہ بولی تو کیا بگڑ گیا اس ہم نے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیا کہ ہم سے کبھی ناراض نہ ہو یہ بڑائی کی بات نہیں ہے یہ اللہ کی بندیوں کا حق پہنچتا ہے ناز اور نخرے کرنے کا اور کبھی کبھی ناراض ہونے کا اور ناراضگی سے بھی کبھی تو محبتیں بڑھتی ہے ہاں کبھی کبھی تھوڑی بہت ناراضگی ہوتی ہے ہاں اس کے بعد پھر جو جوڑ ہوتا ہے تو پہلی محبت سے بھی اور زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے ہاں لیکن وہ ہمیں وہ طریقہ اپنانا چاہیے کہ بیوی ناراض ہوئی ہے تو اس سے ایسا سلوک کرو کہ اس کی ناراضگی دور ہو جائے اور اس کی محبت جو ہے اس کے دل سے امرنے لگے اس کے لیے ہمیں اچھا برتاؤ کرنا پڑے گا یہ ہے آج شروع میں مل بیوی اچھا سلوک کر رہی ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے تھے تو مقافات ہے یہ تو مقافات ہے یہ تو برابری ہے اس نے معاشرت تو جب ہے کہ وہ ہمارے ساتھ پھر ہماری طبیعت کے خلاف کام کرے یا بات کرے اور ہم اس کو برداشت کر کے اس کے باوجود اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے یہ ہے اس کے معاشرت تھا ہاں اللہ کے نبی صاحب میں عائشہ تم کب ناراض ہوتی ہو کب راضی ہوتی مجھے پتا چل جاتا تو دیکھیے اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ سے بالکل صحیح فرمایا جب میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں تو ورب ابراہیم کہتی ہوں اور جب آپ سے راضی ہوتی ہوں تو ورب محمد کہتی ہوں لیکن آگے کیا جملہ فرمایا قربان جائیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسی محبت کا پیغام دیا ہے اللہ کے نبی کو کیا فرمایا آگے کہ لیکن اللہ کے نبی لا افرک اللہ اسم میں صرف آپ کا نام ہی زبان پر چھوڑتی ہوں دل میں تو آپ ہی آپ ہوتے ہیں دل میں تو آپ ہی آپ ہوتے ہیں صرف زبان پر آپ کا نام چھوٹتا اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت زیادہ کھولیں گے زیادہ وقت جاتا رہے گا کچھ باتیں رہبری کے سلسلے میں ہدایات کے سلسلے میں ہمیں سننی ہے ایک بات ہمیں اپنی بیویوں کے بارے میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اپنی بیویوں کو کبھی بھول سے بھی طلاق کی یا دوسری شادی کی دھمکی نہیں دینا کبھی بھی بھول سے بھی طلاق کی یا دوسری شادی کی دھمکی نہیں دینا ہاں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات میں بات بات میں دھمکی دیتے ہیں ابھی طلاق دے دوں گا ابھی نکال دوں گا آپ یقین مانیے کہ جس بیوی کو طلاق کی دھمکی دی جاتی ہے تو طلاق کی دھمکی اس کے دل پر بجلی بن کر گرتی ہے اس کے دل پر بجلی بن کر گرتی ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہاں عورت کے دل سے پوچھو گے تیرے دل پر کیا گزری اس دھمکی سے اور جب بجلی بن کر اس کے دل پر گرے گی تو بجلی کیا کرتی ہے جہاں گرتی ہے جلا دیتی ہے راف کر دیتی ہے تو اس کے دل پر ہماری طلاق کی دھمکی جب بجلی بن کر گری تو اس کے دل میں جو ہماری محبت تھی اس کو جلا کر راف کر دیا جب آپ کو کر دیا اب کیا محبت کی امید رکھے اس بیوی سے ہم نے کچھ دھمکی دے کر اس کے اندر میں سے دل کی محبت کو جلا کر رات کر دیا کیا دوسری شادی کی دھمکی دے رہے ہیں ہم دوسری شادی کی وہ بیچاری بندی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اختیار دیا چار شادیوں کا عورتوں کو اختیار نہیں دیا اس لیے وہ تو ہمارے ساتھ بندی ہوئی ہے اور ہم اس کو دھمکی دے رہے ہیں دوسری شادی کا جب بار بار ہمیں دھمکی دیں گے تو وہ عورت اپنے دل میں اس بات کا یقین کر لیتی ہے کہ مانو نہ مانو یہ شوہر مجھے کبھی نہ کبھی چھوڑ دے گا مجھے کبھی نہ کبھی چھوڑ دے گا جب اس کے دل میں اس بات کا یقین اترتا جائے گا بار بار کی دوسری شادی کی دھمکی سے تو پھر وہ اپنا آہستہ آہستہ اپنا راستہ خود ہی تلاش کرنا شروع کرے گا وہ سوچنے لگے گی کہ مجھے کوئی جوڑا ایسا تلاش کر لینا چاہیے کہ جس کے ساتھ میری زندگی تک میرا نبھاؤ ہو سکے یہ تو مجھے کبھی نہ کبھی چھوڑ دے گا تو نتیجہ کیا آئے گا نتیجہ کیا آئے گا اس لیے کبھی ہمیں ایسی غلطی نہیں کرنا <clears throat> عام طور پر بیوی کے ساتھ اس نے معاشرت نہیں ہو پاتا اس نے معاشرت نہیں ہو پاتا اس کے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے یہ جو سیرت کی روشنی میں جو ہدایت بتائی ہے اور بھی ہدایات ہے ایک چھوٹا سا کتاب ہے آپ حضرات اس کو خرید سکتے ہیں میاں بیوی کی پرسکون زندگی میاں بیوی کی پرسکون زندگی اس میں ساری ہدایات بتائی گئی ہے ہر آدمی اس کو غور سے پڑھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اس سلسلے میں ایک دوسری بات جو اس رسالے میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں ہم جس ہم سے جو کوتا ہوتی ہے اس کا ایک بڑا سبب جو ہے وہ ہمارا ماجیارا ہے یہ ماجیارے کا نظام ہمارا گھریلو نظام ہمارا فیملی نظام جو اپنے بھائی بہنوں اور کئی کئی بھائیوں اور بہنوں کا جو ساتھ میں رہنے کا نظام چل رہا ہے اس کی وجہ سے بیویوں کی ہم تلفی ہوتی ہے اور جھگڑے اور فتنے وجود میں آتے ہیں جھگڑے اور فتنے وجود میں آتے ہیں چار بچوں کی شادی ہوئی اور چاروں کی بیویاں آئی اور ہم سب کو ایک گھر میں رکھ رہے ہیں سب کو ایک گھر میں رکھ رہے ہیں ہماری لڑکیاں بھی ساتھ میں ظاہر ہے کہ یہاں لڑکیوں اور بہوؤں میں انصاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے خاص کر کے ماں کے لیے اپنی بہو اور اپنی لڑکیوں میں برابری کا انصاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے عام طور پر مائیں اپنی لڑکیوں کی رعایت کرتی ہیں اور بہوؤں کے ساتھ ذرا بے انصافی کا معاملہ برتتی ہے تو ظاہر ہے کہ بہو کب تک برداشت کرے گی ایک دن دو دن مہینہ دو مہینہ سال دو سال پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا نفرتیں بڑھیں گی نفرتیں بڑھے گی بہو کا دن ساتھ سے بھی کٹے گا اور اپنی نڑد سے بھی کٹے گا اپنی نڑد سے بھی کٹے گا <clears throat> تو یہ جھگڑے کا سبب بنے اسی طرح سے بہوؤں میں بھی چلو ہماری لڑکیاں نہیں ہیں صرف بہویں ہیں اور تین تین چار چار بہوؤں کو ہم ساتھ میں رکھ رہے ہیں تو عام طور پر ان بہوؤں میں بھی انصاف نہیں ہو پاتا سانس اور خسر کا کبھی کسی نہ کسی ایک بہو کی طرف یا ایک لڑکی کی طرف زیادہ میلان ہوتا ہے دوسری بہو اور دوسرے لڑکوں کی طرف میلان کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے کام کام کام کاج میں بھی بے انصافی برتی جاتی ہے کھانے پینے میں بھی بے انصافی برتی جاتی ہے اور سونے میں بھی حقوق ضائع ہوتے ہیں جس کی وجہ سے طرح طرح کے جھگڑے وجود میں آتے ہیں اس لیے آفیت کا راستہ جو ہے آفیت کا راستہ کہ جس میں کوئی جھگڑے کی شکل پیدا نہ ہو اور ہر بہو کے حقوق پورے طور پر ادا ہوتے رہے ہر بیوی کے حقوق پورے طور پر ادا ہوتے رہے ہمارے لڑکے کی شادی ہو کچھ مدت کے بعد فوراً ہم اس لڑکے کو الگ دے دیں جاؤ بیٹا ہماری ذمہ شریعت نے جو حق تمہارے رکھے تھے اچھا نام رکھنا دینی تربیت کرنا اور شادی کرانا یہ تین حق ہمارے ذمے تھے تین حق ہم نے ادا کر دیے اب آگے تم اپنے اپنے آپ کو سنبھالو اپنی بیوی کو سنبھالو اپنے آپ کو سنبھالو اس طرح سے ہم اپنے لڑکے کو الگ کر دیں بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ سب ساتھ میں رہیں گے ایک چولہا ہوگا تو خرچہ بچے گا اور سب کے گھر بنانے ہیں تو سب ماجھیارے میں سب کے گھر بن جائیں پھر الگ کریں گے عام طور پر ہوتا ایسا ہے کہ ماجھیارے میں کفایت شیاری نہیں ہوتی کوئی کفایت شیاری نہیں کرتا ہاں ہر ایک چاہتا ہے کہ میں جان اسے آپ نے ایک شکر کنکشن ہاں، کریے تو کیا ہوگا کہ کنکشن نہیں ہوگی سیاری سے کام نہیں چلے گا ہر ایک جو ہے کھانے پینے میں اور پہننے میں اور موت شوق کرے گا تو جتنا الگ الگ رہنے کی صورت میں جتنا جتنا جمع کر سکتے ہیں ہم اتنا بھی جمع نہیں ہوگا بلکہ الٹے خسارے اور نقصان میں رہیں گے اور سالوں تک ساتھ رہنے کے بعد نتیجہ یہ ہوگا گھر نہیں ہو سکا اور مجبور ہے اب کرائے کے مکانوں میں جب لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تو کرائے کے مکانوں میں الگ کرنے کی نوبت آئی تو ابھی سے لڑکے کو کرائے کے مکان میں الگ کر دو تو فوراً اس کے دماغ پر اپنے مکان کی سوچ سوار ہو جائے گی اور اپنے خرچے میں سے بے انتہا کن کسر کر کے کفایت سے آج کر کے اپنے مکان کا انتظام کرنے کی فکر شروع کر دے گا اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو حیثیت دی ہو ہماری حیثیت اچھی ہو تو ہمیں اپنے بچے کو مکان بنا کر خود ہی جانا چاہیے اور یہ ہمارے سعادت کی بات ہو ہم اپنے بچے کا مکان نہیں بنائیں گے تو کس کا بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو حیثیت دی ہے ہمارا بچہ سکھ اور چین سے رہے گا آرام سے رہے گا تو ہمارے لیے اس میں آرام ہے اور ہمارے بچے کا دکھ یہ ہمارا دکھ ہے ہم اپنے بچوں کو مکان بنا کر دیں گے ان کو آرام سے رہنے کے لیے الگ دے دیں گے اور پھر بھی ہم ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے ان کو صحیح رہبری کریں گے مشورے صحیح دیں گے تو کیا بچوں کے یہ بچے اتنے نااہل ہیں کہ ان کے دل میں ہماری قدر پیدا نہیں ہوگی وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ بڑھا باپ اتنے بڑھاپے میں میرا کتنا سہارا بن رہا ہے تو میرا کیا فرض بنتا ہے اگر ہم نے اس کی دینی تربیت کی ہے تو کیا اس کے دل میں اپنے ماں باپ کے حقوق کا خیال پیدا نہیں ہوگا یقیناً پیدا ہوگا اور ہمیں اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنی بہو کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے لیکن ان سے ہمیں کوئی امید وابستہ نہیں رکھنا ہمیں اپنی ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اپنی ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اپنے بیٹوں کی ہمدردی کرنا ہے اپنی بہوؤں کی ہمدردی کرنا ہے پھر دیکھنا کہ بہو اور بیٹوں کی طرح سے ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت ڈالیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حقوق کی ادائیگی کی فکریں ڈالیں گے اس لیے ماں باپ اس پریشانی میں مبتلا نہ ہو اور حقوق کے ادائیگی میں ہم نے کوتاہی کی اور اس طرح سے جھگڑوں کی محبت آئی تو بہوؤں کے دل میں بعض دفعہ ایسی نفرت پیدا ہو جاتی ہے ساس اور خوبصورت سے کہ بہو خود تو کیا ملنے آتی ساس اور خسر کو اپنے ان کے لڑکے کو بھی پاس میں نہیں جانے دیتی اور ہاری ہو جاتی ہے لڑکے پر کہ خبردار تم وہاں گئے تو میں اپنے محکے چلی جاؤں گی اور لڑکے کو بھی ماں باپ سے ملاقات کرنے سے روک دیتے ہیں لیکن اب اس وقت ہم لڑکے کی شکایت کرتے ہیں کہ چو شکروں نالائک پاچو سے کہ کدی مڈو دعا نہ چاہ دو گیا ماں باپ ارے وہ تھی نالائک سے کہ مارا شکرا نے مارا بھی کرتے ارے یہ ہم نے ہماری اپنی غلطیوں پر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ ہم نے کہاں ٹھوکر کھائی ہے ہم نے کہاں غلطی کی ہے جس کا نتیجہ ہمیں یہ بھگتنا پڑ رہا اور اگر سارے اچھے برتاؤ کے باوجود سارے اچھے برتاؤ کے باوجود اگر بہو اور بیٹا ہماری طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں تو یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا بدلا ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا بدلا آخرت میں جو ہے اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے دنیا میں بھی اس کا اچھا بدلہ ضرور اللہ تعالیٰ دیتے نقد بدلہ دنیا میں ضرور ملتا ہے جو اپنی زندگی سکھی بنانا چاہتا ہو اپنے ماں باپ کو سوکھ دے جو اپنی زندگی دکھی بنانا چاہتا ہو اپنے ماں باپ کو دکھ پہنچائے ہاں نقد دنیا میں دکھ پہنچے گا ماں باپ کو ستانے کا نتیجہ دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے اور ماں باپ کی خدمت کا اچھا بدلا دنیا میں ضرور ملتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کے حقوق کی بھی رعایت کرنے کی توفیق پتا فرمائے اور اپنی بہو اور بیویوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کی توفیق پتا فرمائے ایک بات جو آپس میں جھگڑے کی سب کا سبب بنتی ہے بیٹے کی کمائی ہوتی ہے بیٹے کی کمائی ماں باپ سوچتے ہیں کہ بیس سال تک میں نے اس بیٹے پر خرچ کیا پیدا ہوا تب سے لے کر بیس سال تک اب جو ہے بیٹا کمانے کے لائق بنا اور اس کی کمائی آ رہی ہے تو اس کی کمائی تو میرے قبضے میں آنی چاہیے مارو سکرو اس کی کمائی میرے قبضے میں آنی چاہیے اور بیوی سوچتی ہے کہ یہ تو میرا شوہر ہے میرے شوہر کی کمائی جو ہے میرے گھر میں رہنی چاہیے ماں باپ کے گھر میں کیسے جائے گی ان کے ساتھ زندگی بھر تو مجھے رہنا ہے اور زندگی بھر کی ساری ضرورتیں اور گھریلو ساری ضرورتیں ہمیں پوری کرنی ہے تو ساری ساری تنخواہ لڑکی کی ماں باپ لے لیں گے تو ہماری ضرورتیں کیسے پوری ہوں گے اب یہ بھی کبھی جھگڑے کا سبب بنتا اس سلسلے میں ہمیں شریعت کی رہبری لینی ہوگی کہ ماں باپ کے لیے بیٹے کی کمائی پر کیا حق بنتا ہے کتنا بنتا ہے کب بنتا ہے یہ ہمیں دارالفتہ میں جا کر مفتی صاحب سے پوچھ کر یہ ہمیں مسئلہ معلوم کرنا چاہیے جاننا چاہیے اور جان کر اس پر عمل کرنا چاہیے بعض دفعہ ایسا نہ ہو کہ ہم ناجائز طریقے پر ناجائز طریقے پر لڑکے کے مال پر قبضہ کر رہے ہو اور لڑکے کے مال پر ناجائز طریقے سے قبضہ کر کے ہم اپنے پیٹ میں حرام کی روزی داخل کر رہے ہیں اور حرام روزی کا نتیجہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے یہ حرام روزی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی سود کھائے پیاز لے بعض دفعہ گھر میں بھی حرام روزی ہمارے پیٹ میں چلی جاتی ہے اس لیے یہ سارے احکامات یہ سارے مسائل یہ سیکھنا ہمارا فرض بنتا ہے اور علماء کرام سے پوچھنا اور جاننا یہ ہمارا فرض بنتا ہے اور شریعت کی جو رہبری ہو اس کے مطابق ہمیں ان مسائل میں چلنا ہو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پہلے آنے ہاں آپ کا واقعہ سنا تو آپ نے بچے کے ساتھ کیا تھا کہ لوگوں کے سامنے ایگزامپل صحیح خیر اب ایک دم سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ بات ہے کہ بات پوری ہو گئی آگے بات نہیں چل رہی ہے اب تک جو ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا اب زبان رک رہی ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اب اگے ابھی ابھی ہمیں جم کر بیٹھنا ہے ابھی دوسرا موضوع پورا باقی ہے یہ ایک موضوع ہوا حقوق کی ادائیگی کا ابھی دوسرا موضوع پورا باقی ہے کیا کہ بیوی کے سارے حقوق ادا ہو رہے ہیں اس کے باوجود اگر میاں بیوی میں انبن ہو رہا ہے تو اس صورت میں قرآن کی ہمارے لیے کیا ہدایت ہے اور کیا رہبری ہے وہ ہمارے سامنے بیان ہوگی اور اس ساری رہبری پر عمل کرنے کے باوجود جوڑ کی کوئی شکل نہیں ہو رہی ہے اور نوبت طلاق تک پہنچ رہی ہے تو طلاق کے سلسلے میں ہمیں پرانی ہدایات کیا ہے اور ہمیں اس پر طلاق کو طلاق تک کس طرح سے پہنچنا ہے اور طلاق کس طرح سے دینا ہے یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ ہمارے سامنے حضرت مفتی اعظم صاحب دعوت برکات ہم تفصیل سے ہمارے سامنے بیان کریں گے پوری توجہ کے ساتھ ہمیں سننا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق